ابھی چونکہ وہاں گئے ان کو پتہ چل گیا کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے ہمارا عقیدہ چاہے درست ہے اور اللہ کی رضا والا عقیدہ ہے تو جو ہمارے بھائی ابھی تک دنیا میں زندہ ہیں ابھی تک ہمارے ساتھ لاحق نہیں ہوئے وہ جب مریں گے تو وہ بھی یہاں جنت میں آئیں گے جہنم سے بچ گئے سمجھا نا سی وہ آیا بیاں ہو گیا نا مسئلہ کرو مناب وجہ تب نعمت خارجیا اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو نہیں لاحق ہوئے ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے ہیں وہ ابھی تک لاحق نہیں ہوئے کیوں نہیں لاحق ہوئے بجا بوجہ زندہ ہونے کے وہ چونکہ ابھی زندہ ہیں ابھی دنیا کے اندر ہیں سمجھا نا جی وہ ابھی تک زندہ ہیں من ف... نہیں لاحق ہوئے ساتھ ان کے من خلفہم اپنے پیچھے سے کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر مریں وہ اللہ خوفن سے پہلے ہے عبارت نہیں لکھی ہوئی اللہ خوفن یہ بدل الاستعمال ہے اللہ دین علم الحق کے ساتھ ہاں، ہاشی پر ہاشی پر یہ عبارت لکھو کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر مرے ہمت کرو کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر مرے کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر مرے تو ہماری طرح ان پر تو ہماری طرح ان پر تو ہماری طرح ان پر کے بعد نشان دے دو اور یہ نشان اللہ خوف ان پر لگا دو اب یہ عبارت اللہ خوف ان کے ساتھ لگ رہی ہے اب میں ملا کر مانا کر رہا ہوں پھر میں ملا کر یس شرون سے مانا شروع کر رہا ہوں خیال کرو اور خوش ہوتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے جو نہیں لائق ہوئے اب تک باوجہ زندہ ہونے کے نہیں لائق ہوئے ساتھ ان کے ان کے پیچھے سے کیا خوش ہوتے ہیں کہ اگر وہ بھی شہید ہو کر مرے تو ہماری طرح ان پر بھی لاکھ لا خوف علیہم نہیں ہوگا کوئی خوف اوپر ان کے بلا ہم جہزنون اور نہ وہ مغموم ہوں گے جس طرح اللہ نے ہمیں خوف و حدن سے آزاد کر دیا وہ ہمارے پچھلے ساتھی جو ہیں وہ بھی جب مریں گے تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی حزن نہیں ہوگا یہ کہ نہیں ہوگا کوئی خوف اوپر ہوں گے اور نہ وہ مغموم ہوں گے یس تب شرون یس تب شرون چل کا سباب خوشی نمبر اول سباب خوشی ہاں وہ خوش کیوں ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں باوجہ نعمتوں کے اللہ پاک کی طرف سے جہاں نعمت سے مراد نعمت حصی ہے کیا مراد ہے اور رزق وغیرہ وہ فضل اور فضل کے یہ نعمت مانویا ہے وہ ان اللہ سباب خوشی نمبر دوم سباب خوشی نمبر دو اور یہ کہ بے شک اللہ نہیں کیا کرتے اجر مومنین کا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جا کر ان کو پتا چلا کہ مومنین کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا اجر ایمان والوں کا نیچل کا وہاں جا کر آنکھوں سے دیکھ لیا جی۔ وہاں جا کر جی۔ پیسے تو پہلے تو علم تھا نا پہلے کیا تھا علم تھا کہ اللہ پاک اجر ضائع نہیں کرے گا اب وہاں جا کر آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اجر ضائع نہیں ہو رہا وآخر دعوانا الحمد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 فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ان آیات میں غزوہ ہمراہ اور طرف اشارہ ہے غزوہ عہد کے پیچھے ذکر پڑ رہے تھے نا جی تو غزوہ عہد کے قریش مکہ جب واپس جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے خام خواہ واپس آ گئے ہیں ہم نے مسلمانوں کے ستر بندے مار دیے تھے بقایا جیسے ہم ان کو بھی ختم کر کے آتے تو بہتر تھا اب ہمیں واپس جانا چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے سنا ان کے دل کے اندر خیال آیا اور وہ تیاری بھی کرنے لگے حضرت کے بھی جاسوس وغیرہ ہوا کرتے تھے یہ نظام سے چلتا تھا حضرت کو بھی پتہ چل گیا تو ان کا یہ ارادہ ہے آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں چنانچہ ایک دن عہد ہوا یہ دوسرے دن کی بات ہے ستر صحابہ کو لے کر آپ ان کے پیچھے چل سکتے الاسد ایک جگہ ہے وہاں پہنچے ادھر قریش کو پتہ چل گیا کہ مسلمان پیچھے سے آ رہے ہیں پتہ کس طرح چلا پتہ اس طرح چلا کہ مابد خزائی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کافر تھے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق تھا خیر خریدا تو وہ جب جا رہے تھے مدینہ سے جا رہے تھے مکے کی طرف تو وہ قریش ان کو ملے تو قریش نے ان سے پوچھا کہ مولویوں کا اور مسلمانوں کا کیا حال ہے تو اس نے شان و شوکت بیان کی زبردست تو ابو سفیان والوں کے دل کے اندر حیبت پڑ گئی انہوں نے اپنا ارادہ جو ہے وہ ختم کر دیا لیکن اب وہ پریشان اس بات سے ہوئے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہماری یہ بےزتی ہے کہ ہم بزدل ہو گئے تو عبد القیف کا وفد جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینے کو جا رہا تھا انہوں نے اس کو کہا کہ ہم تجھے اتنے پیسے دیں گے تو مہربانی کر جا کر مسلمانوں کے دل کے اندر ہمارا روب بٹھا کہ کافر جو ہے وہ اتنی جمعیت ہے ان کی اور اتنی ان کے بعد اسلحہ ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ جو آیا وفد عبد القیف یہاں مدینہ منورہ کے اندر ہمراہ اسد میں آ کر نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو بتایا سارے صحابہ نے یکدم کہہ دیا حسب اللہ ہمیں اللہ کافی ہے کوئی حج کی بات نہیں ہم جاتے ہیں جہاد سمجھا نہیں جی؟ اور پھر اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام وہ مشرق نہ آئے نبی علیہ السلام وہاں ایک قافلہ تجارت کا گزر رہا تھا وہاں سے آپ نے سامان تجارت خرید فرمایا اور تجارت کی کافی سارا نفع ہوا اور یہ لوگ جو ہے صحیح سلامت پر واپس آ گئے نبی علیہ السلام جو صحابہ کرام تین دن وہاں رہے ہمراہ ہم یہ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ ان آیات میں بدر فغرا کی طرف اشارہ ہے بدر فوگرا چاہے غزوہ عہد سے جب سارے ہوئے ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال بدر کے اندر تمہاری ہماری پھر لڑائی ہوگی آئندہ سال بدر میں تمہاری ہماری پھر لڑائی ہوگی چنانچہ جب آئندہ سال آیا نبی علیہ السلام نے تیاری لی نکل پڑے سمجھا سی اور ابو سفیان جو تھا ان کے دلوں کے اندر روپ پڑ گیا وہ نہ آ سکے اب انہوں نے کہا کہ اب یہ کیا حلف نکالا جب نہیں جائیں گے تو ہماری بےزتی ہے تو عبد القیف کا وقت مکے سے مدینے کو جا رہا تھا ان کو کچھ اونٹ دینے کیے اور ان کو کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈالنا ہے مسلمان جو ہے وہ جا چکے تھے ہمراہ الاسد تک تو وہ آیا اور انہوں نے کہا مشرقین ان کے بارے میں صحابہ نے کہا حسب اللہ ہو بنے وکیل اور وہاں میلہ لگا ہوا تھا وہاں صحابہ رہے نبی علیہ السلام تجارتیں کی کافی سارا پیسہ کمایا اور واپس آئندہ سال یعنی ایک سال بعد اس کو کہا جاتا ہے بدر سورا بدر کوبرا تو وہی گیا جس کا ذکر مقبل میں پڑھ رہے ہیں وہ بدر سوگرا ہے دونوں کون ہیں ترجیح جو ہے وہ پہلے کون کو دی گئی ہے کہ یہ ہمراہ اور بسم بن رہا ہے اللہ دینا فلکا بدر فخرا یا ہمرا الاسد یہ لکھا ہوا لکھ لو ہمت کرو بدر فخرا یا ہمرا الاسد تفتجاب حضرت یہ مبتدا ہے اور لل دینا آسنوں کے اندر للذین خبر مقدم ہے سمجھا اجر العظیم المبتدہ موقع ہے خبر مقدم ہے اجر عظیم المبتہ مؤخر ہے یہ خبر مبتدا مل کر پھر الذین استجابوا کے لیے کیا ہے خبر ہے منع کرو وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ تبارک و تعالی کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس وقت کہا مانا تعاقب کے وقت بلانے کے لیے لکھا ہوا ہے تعاقب کے وقت بلانے کے لیے جب نبی علیہ السلام نے بلایا تو انہوں نے کہا مان لیا بعد اس کے جو پہنچے تھے ان کو الکار ہو تازہ زخم الکار ہو کا مانا تازہ زخم ایک دن پہلے عہد کے اندر ان کو زخم لگے ہوئے تھے زخمی تھے دوسرے دن حضرت نے فرمایا چلو وہاں چلتے ہیں وہ چل پڑے بعد اس کے جو پہنچے تھے ان کو تازہ زخم للذین آسن ہوں وقت ان لوگوں کے جو دل سے نیکی کی ان, ان, ان میں سے بتقو اور ڈرتے رہے اجر ان ثواب ہے بہت بڑا ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے الدین آسن منہم یہ قید احترادی نہیں بلکہ اتفاقی ہے یہ قید احترادی نہیں بلکہ خیال کرنا یہ نہیں ہے کہ کچھ محسن سے اور کچھ غیر محسن سے یہ منہم جو ہے یہ بیان کے لیے آیا ہے وقت ان لوگوں کے جنہوں نے نیکی کی ہے ان سے یعنی وہ سارے کے سارے محسن ہیں اور ڈرتے رہے اجر ہے بہت بڑا اللہ دینا پالا یہ پہلے اللہ دینا سجابوں سے بدل بن رہا ہے کیا بن رہا ہے بدل بن رہا ہے وہ لوگ جو کہا ان کو لوگوں نے کون سے لوگوں نے کہا جلکا ہے عبد القیس والوں نے وہ عبد القیس والے جو آئے تھے نا مکے مکرمہ سے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو ابو سفیان نے ان کو کچھ لالچ بھی دیا اور انہوں نے آ کر کہا وہ لوگ جو کہا ان کو واقعی ان کے دوسرے لوگ عبد القیس والوں نے تھا اننا تھا کے نیچے کیا لکھا ہے تمہید کیا لکھا ہے تمہید لکھا ہے اور اناس کے نیچے کا ہے مکہ والے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں مکے مکرمے والے بے شک مکے والے لوگ کا جمع لکم تحقیق بڑا سامان جمع کیا انہوں نے تمہارے لیے جمع کے نیچے کا بڑا سامان بڑا سامان جمع کیا انہوں نے واسطے تمہارے فخش پس ڈرو تم ان سے لیکن سزاد ہوں ایمان حالت قلب حالت قلب کا بھی ذکر ہے قالب کا بھی ذکر ہے زبان کا فضاد ہم ایمانا ان کے دل کا حال کیا ہوا زیادہ کر دیا اس بات اور اس قول میں ان کو ابرو ایمان سے اور کالا سے جو قول سمجھا جاتا ہے نا اس قول نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا تو زیادہ کر دیا اس قول نے ان کو ایمان ادرو ایمان سے جوش ایمان کے اندر وقالو حالت لسانی یعنی زبان کی حالت کیا تھی اور کہنے لگے کافی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سب مہمات میں جس میں سب مہمات میں یہ مہم ہو گئی یا جو کچھ بھی ہو گئے سب مہمات میں ہمیں اللہ کافی ہے بنے عمل وکیل اور بڑا اچھا ہے کام بنانے والا سب کام کی سپردگی کے لیے سب کام کی حضرت وکیل کس کو کہتے ہیں وکیل کہتے ہیں ما یو کالو الہل امور ہو ما یوں کرو امور وہ جس کے حوالے کر دیے جائے معاملات تو ہمارا وکیل کون ہے اللہ ہاں لو سارے حسب اللہ نعم ہاں کافی ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سب مہمات کے اندر اور بڑا اچھا کام بنانے والا ہے ہم قلب ہمرا اول پھر وہ ساتھ نعمت کے اللہ پاک کی طرف سے اور اس کے فضل سے نعمت سے مراد ثواب ہے فضل سے مراد تجارت ہے ثواب بھی لے آئے اور تجارت بھی لے آئے یعنی پیسہ بھی لے آئے لم جم سم سکون نہیں پہنچی انہیں کوئی ناگواری اور کوئی برائی بتبا رضوان اللہ نمبر دو اور اتباع کیا انہوں نے اللہ کی رضا مندی کا لکھا اس واقعہ میں اس واقعہ میں انہوں نے اللہ کی رضا مندی کا اتباع کیا اور اللہ صاحب فضل بہت بڑے گا علیکم ان نماز علیکم پر عنوان ہے تمبی برائے مؤمنین از مکر شیطان تنبی برائے مؤمنین از مکر شیطان مومنین کو تمبی ہو رہی ہے کہ شیطان کے مکر سے بچو سوا اس کے نہیں یہ مخبر جو تھا ذالکم کا ہے مخبر سمجھا نا پیچھے جو گزرے اللہ دینا قال الحم الناس ہو وہ ناس جو ہے نا وہی مخبر ہیں بے شک سوائے اس کے نیچے مخبر خبر دینے والے اشیتان و شیطان تھا لیکن شیطان تو نہیں تھا تو انسان اس لیے نیچے لکھا لکھا ہے ہے کیا ہاں جی عملی طور پر شیطان تھا صفتی شیطان تھا جی وہ اولیا اہو جو خبیفوں ہو کا مفعول اولیا اہو نہیں ہے اولیا اہو جو ہے یہ منصوب بے ذیل خافظ ہے اس کا مفعول لکھا ہوا ہے دیکھو اب جو خبر کریں یہ مخبر شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو اولیا اپنے ہم مذہب دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے اپنے ہاں خیال کرنا اولیا آہ اصل تھا ان اولیا یہ منصوب نظر خاطر ہے اور مفعول جو ہے قوم مقدر ہے کم سوائے یہ مخبر شیطان ہے جو ڈراتا ہے تمہیں شیطان تھا جو ڈراتا تھا تمہیں اولیاء آہو اپنے ہم مذہب دوستوں سے فلا تخافوہم پس نہ ڈرو تم ان سے وخافون اور ڈرو تم صرف مجھ سے صرف مجھ ہی سے ڈرو تم خافون پر صرف لکھا ہے لکھا ہے صرف شکل میں صرف مجھے ڈرو ان کن تم مومن اگر ہو تم ایمان والے بس ولا القلین الذين سارے اونا تسلی ماں تخویف اخروی وہ مناسب جو تین سو جنگ عہد سے چلے گئے تھے نا اب ان پر جو ہے وہ تخویف ہے ڈراوا ہے عذاب کا اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ حضرت آپ ان کے چلے جانے کی وجہ سے مغموم نہ ہو وہ یہ کافر ہے اللہ صاحب نے ان کو کفر کی طرف دھکیل دیا ہے لاجہد القلدین اور نہ مغموم کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی دوڑتے ہیں کفر کے اندر یضر اللہ شیا ہمرا دنیا جی۔ جلگا دنیا ویا بے شک یہ لوگ ہر گدنی نقصان پہنچا سکتے اللہ کے دین کو لئی اللہ کے نیچے دین اللہ لکھا ہے ہر گدنی پہنچا سکتے نقصان پہنچا سکتے اللہ کے دین کو شیئن کسی چیز کا یرید اللہ ہو یرید اللہ پر خیال کرو ذرا سمرہ اخرویہ لکھا ہے ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کہ نہ کرے واسطے ان کے کچھ حصہ فی الآخرت آخرت میں آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں رکھنا چاہتا یعنی دنیا کے اندر ان کی اگر کوئی نیکی ہوگی نا سنو بات دنیا میں اگر ان کی کوئی نیکی ہوگی تو ان کو دنیا میں ثواب ملے گا کیونکہ آخرت میں تو ان کو ثواب ملنے والا نہیں ہے کافر ہے تو دنیا میں ان کو ثواب ملے گا اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کی کوئی نیکی نہ ہوئے تاکہ جس کا کہ نتیجہ آخرت میں نکلے دنیا میں ان کی ایسی کوئی نیکی نہ ہوئے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے اس لیے اللہ پاک ان کو نیکیوں سے ہٹا کر دن بدن گناہوں میں لگا رہا ہے سمجھا سر ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک یہ کہ نہ کرے واسطے ان کے کچھ حصہ بیچ آخرت کے لیکن یہ ارادہ تکوین ہے تشریحی نہیں ہے کون سا ارادہ ہے ہو پیچھے اور اوپر لکھا ہے تو غیر ممکن بات پر غم کا ہے کا تو غیر ممکن بات پر غم کا ہے کا جو بات ممکن ہی نہیں ہے اس پر غم تم کرتے ہو ارادہ کرتے اللہ پاک کہ نہ کرے ان کے لیے کچھ حصہ آخرت میں بالا ہم اور واسطے ان کے یہ ترقی ہے مقبر سے اور ترقی کا معنی پہلو یعنی صرف ہرمان پر بس نہیں یعنی صرف ہرمان پر بس نہیں ہے بلکہ وقت ان کے عذاب ہوگا آخرت میں بہت بڑا دینا حضرت اللہ جج اعلی سمجھ لو بات میری طرف دیکھو اللہ جج کا من آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے کیا مطلب ہے تو مقصد مقصد آخرت سے محروم ہے ایک آدمی کو مثال کے طور پر مدرسے میں کوئی چیز تقسیم ہوگی اور اس کو حصہ نہ ملے تو بس یہ ہے کہ اس کو حصہ نہیں ملا اور ایک آدمی کو حصہ بھی نہیں دیا جاتا الٹا چار ڈنڈے بھی لگائے جاتے ہیں یہ ترقی ہو گئی نا پھر تو یہاں بھی ایسے ہے پہلے فرمایا اللہ حضرہ کہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے یہ تو مطلق ہو گئی نا بات کہ آخرت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا اب فرمایا صرف یہ نہیں کہ حصہ نہیں ملے گا بلکہ عذاب بھی ملے گا یہ ماک سے کیا ہے ترقی ہے خیال کرنا بلحم عذاب عظیم اور وقت ان کے عذاب ہوگا بہت بڑا یعنی صرف ہرمان پر بس نہیں ہے بلکہ عذاب بھی ہوگا ان الدین اشترب القفرا کیا لکھا ہے خمار چڑھا ہوا ہے میرے خیال تمہارے اوپر چھٹی کا لگ رہا ہے مجھے نمایاں محسوس ہو رہا ہے ہاں، چپ کر کے منجمد ہو کر بیٹھے ہو جائے اور تھکاوٹ بھی ہوگی آنا جانا مہمان میزبان وغیرہ یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہوں گے ان ہے تخویف اخروی اور لکھا ہے تعمیم ابھی تو ذکر تھا نا فقط ان کفار کا جو عہد سے چلے گئے تھے اب تعمیم ہے ان کفار کا ذکر ہے ان اشترب القفرا بے شک وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لیا کفر کو حضرت تو اول کی ابتدا میں آیا تھا نا الاق الدین اشترب الضلالت وہاں میں نے سوال جواب عرض کیا تھا اس طرح پر میں نے ایسا کیا تھا کہ اس کا معنی پسند کرنا بھی آتا ہے اس لیے جہاں وہی معنی ہو رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لیا کفر کو بدلے ایمان سے کون لوگ ہیں جتنی لوگ خواہ منافق خواہ کافر قریبی یا بعیدی لکھا ہوا ہے سارے مراد ہیں منافق خواہ کافر قریبی یا بعیدی بے شک وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لیا کفر کو بدلے ایمان سے لن يضر اللہ اللہ شعمرا دنیا ویا ہر نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کے دین کو کسی چیز کا بل ہم سمرا اخرویا اور واسطے ان کی عذاب ہوگا دردناک لکھا ہے پہلو کی طرح کیا لکھا ہے پہلو کی طرح ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جا سبن اللہ کا فرو اب حضرت <clears throat> خیال کرو ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ ہم سے اگر ناراض ہوتا تو ہمارے اوپر عذاب نہ آ جاتا سمجھا نا سی اللہ نے فرمایا باقی میں ان کو کچھ تو نہیں کہتا لیکن یہ کچھ نہ کہنا یہ رضا کی علامت نہیں ہے یہ ان کے لیے استدراج ہے بلا جا فبن دینا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ مہلت دینا ہمارا انا ماں ہے نا سی انا علیحدہ ہے ماں علیحدہ ہے یہ ماں بدریہ ہے سمجھا سی اس کو الگ لکھنا چاہیے تھا بس صورت خطی حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے مصحف کی ایسے تھی اس لیے اکٹھا لکھا گیا ہے انا علیحدہ ہے ماں مزریہ ہے ماں نملی جو ہے یہ بے املا انا بے ہاں، یہ مزدر کی تعبیر میں انا املا انا لہم خیرون انلا آنا خیرون نہ گمان کریں وہ مہلت دینا ہمارا ان کو جو کچھ مفید چیز ہے حضرت مملی کے نکل کا عذاب سے کس سے عذاب سے بے شک مہلت دینا ہمارا ان کو خیر عذاب سے کچھ مفید ہے خیر کا معنی مفید کچھ مفید ہے لے ان کے نفسوں کے لیے انما نم معلوم اب یہ انما حفر والا ہے فواس کنی مہلت دے رہے ہیں ہم ان کو لے جد دادو بلکہ غر املا لکھا ہے غر املا اور لکھا ہوگا لے جد دادو پر لکھا ہوگا باوجہ زیادت عمر کے باوجہ صرف اس لیے تاکہ بڑھیں وہ ادرو گناہ کے تاکہ ان کی عمریں بڑھیں اور ان کے گناہ بڑھیں آج اگر ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا جائے گا تو مثال کے طور پر ان کے گناہ آج دس ہیں تو وہ دس رہیں گے لیکن اگر چار دن مزید ان کو مہلت مل جائے گی تو گناہ دس اور بڑھ جائیں گے کچھ سمجھ آیا نہیں آیا وہ تو ہے نا کافر کفر کر رہے ہیں آج اگر ہلاک کیا جائے گا تو ان کے دس گناہ ہیں لیکن آج ہلاک نہیں کیا گیا اور ان کو چار دن مہلت دے دی گی تو چار دن میں دس گنا اور کر لیں گے تو ان کے گناہ بڑھ جائیں گے سوائے اس کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ بڑھ جائیں وہ بوجہ زیادت عمر کے اس من کو بل ہم عذاب مہین اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا بولو صحیح اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو کوئی چیز نہیں بس کے ان کی عذاب ہے آخرت میں ذلیل کرنے والا آخرت میں ان کے لیے دلیل کرنے والا عذاب تیار ہے اللہ جواب سوال مقدر جواب میں کل پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اندر یہ تمہاری آزمائش تھی لے جب تلیہ کو مشرقہ وغیرہ وغیرہ اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ آزمائش کیوں کرتا ہے نہ کرے اللہ تبارک و تعالی آزمائش کیوں کرتا ہے اللہ امتحان نہ لے بھی آزمائش نہ کرے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ منافق ہیں خبیص اور مباحد ہیں طیب کیا سمجھ رہے ہو منافع چاہیں خبیص اور مومن چاہیں طیب اور خبیص کا مخ اختلاط جو ہے یہ میں نہیں چھوڑوں گا سمجھا تھی کہ ملے جلے رہے ملا جلا رہنے جو ہے میں نہیں رہنے دوں گا میں ضرور امتحان لوں گا اور خبیب کو طیب سے علیحدہ کر کے رہوں گا سن رہے ہو خیال کرنا کان اللہ ہو جواب سوال مقدر لکھا ہوا ہے کیا ہے سوال یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں کرتا ہے فرمایا نہیں اللہ پاک تاکہ چھوڑے ایمان والوں کو علامہ اوپر اس حال کے جو تم سب آلے ہے اب اس پر ہو جی ماں سے مراد کیا ہے ماں سے مراد لکھا ہے تمہارے پاس اختلاف عدم امتیاز مخلصین و مناسب جی تو لکھا ہے نا جی ہاں خیال کرو ماں کے ماں کی مراد لکھی ہے ماں کی مراد اختلاف عدم امتیاز مخلصین و منافقین نہیں اللہ پاک تاکہ چھوڑے ایمان والوں کو اوپر اس اختلاط کے اور عدم امتیاز مخلصین و منافقین کے کے انتم جو تم سب علیہ اب اس پر ہو کے نیچے سب لکھا ہے علیہ پر اب بھی لکھا ہے کرو مانا اوپر اس اختلاط کے جو تم سب اب اس پر ہو حتیٰ یمید امین من الطیب حتیٰ کے جدا کرے خبیث کو طیب سے جی خبیث کو طیب سے جدا کرے گا خبیث سے مراد منافق ہے سمجھا لے خود سے نفاق کیونکہ اس کے اندر نفاق والا خود پایا جاتا ہے اور طیب سے مراد کیا ہے مبحد ہے چونکہ توحید والی پاکی اس کے اندر پائی جاتی ہے حتیٰ کہ ممتاز کرے خدیث کو طیب سے گندے کو عمدہ سے کافر کو منافق کو موحد سے بذریعہ نبول نزول شدائد وما کون اللہ ہو چلو پھر سوال ہوتا ہے تو چلو اللہ نہ سے نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی وہی کے ذریعے بتا دے کہ فلانا مخلص ہے فلانا منافق ہے فرمایا میں ایسے نہیں کرتا یہ کام نہیں کرتا ہاں جس کو میں رسول بنا کر چن لیتا ہوں اس کو میں بعض اوقات بعض غیب پر مطلع کیا کرتا ہوں بعض اوقات یاد ہے کون سی آیت عالم الغیب ولا غیب ہی والا من ارتضا انہو یقلق والی جگہ کہ بعض غیب پر مطلع کرتا ہے بطور معجزہ بطور جس کا تعلق ہے احکام رسالت کے ساتھ اللہ تبارک ذرا بعض اوقات منافقوں منافی اطلاع پیغمبر کو دیتا ہے بطور معجزہ احکام رسالت اب کرو مانا گما کان اللہ ہو جواب سوال مقدر اور نہیں اللہ پاک تاکہ متلے کرے تمہیں اوپر غیب کے بلا نبول شدائد بلا یوں ہی مخلص کرتے ہوئے ہر بندے کو بتا دے کہ کون مخلص کون منافع ہے اللہ ایسا نہیں کرتا لیکن اللہ چن لیا کرتا ہے اپنے رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے اپنے رسولوں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں چن لیا کرتا ہے سنو بات یہاں بحث تھوڑی سمجھا دیں غالی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں علم غیب کلی کا اس بات ہے اوپر دیکھو توجہ کرو میری طرف دیکھو یہاں کیا ہے مسئلہ الہ میں تم تفصیل سے پا رہے ہو کہ ہمارا دعویٰ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ علم غیب کلی جو ہے یہ کس کی صفت ہے جزی جزی کی کا ہمارا دعویٰ نہیں ہے جزیات میں سے بعد جزیات کی اللہ کسی پیغمبر یا کسی ولی کو بطور الہام اطلاع دے دے گے تو وہ ہمارے عقیدے اور دعوے کے منافی اور مخالف نہیں ہے سمجھا سی بعض علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی ولی کو کسی نبی کو دے دیا کرتا ہے اور کلی علم غیب یعنی ہر وقت ہر چیز کو جاننا جو صفت کرف کس کی ہے وہ کہتے ہیں جہاں کلی علم غیب کی بات ہے کس طرح ما خان اللہ کم الغیب کے اندر الغیب کا لام وہ کہتے ہیں استغراق کے لیے ہے کس کے لیے ہے اور یہاں نفی ہے آگے اللہ بلا کن اللہ تبھی میں رسول ہی بلا کن اللہ تبھی میں رسول یہ شاہ ہے جہاں استثناء ہے تو استثناء کے اندر بھی غیب کلی مراد ہوگا مانا یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں غیب کلی پر مطلع نہیں کرتا ہاں مگر جس کو رسول بنا لیتا ہے اس کو غیر کلی پر متلے کر دیتا ہے سوال سمجھ آیا ہے اب میں جواب عرض کر رہا ہوں جواب چاہے ایک ہی جواب ہے لیکن اس کی سندیں مختلف ہیں جواب یہ ہے کہ استغراق جو ہے یہ لام کا مجازی معنی ہے استغراق لام کا چاہے عبد الغفور کے حاشیہ پر علامہ نور محمد مدقق کون اب تو نور محمد مدکر کا نام ہی کسی کو معلوم نہیں ہے عبد الغفور پڑھنا کچھ الغفور کا تو نام ہی بھول دیا ہے شرح جامع الحمد للہ جو شروع کرتے ہیں یاد تک چلے ماشاء اللہ عبد الغفور کے حاشیہ پر نور محمد مدکر نے لکھا ہے سمجھا سی اور اسی طرح شراکائز کے حاشیے پر بھی علماء نے بات فرمائی ہے کہ لام کا استغراق جو ہے یہ لام کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی حضرت اس وقت لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو نمبر دو جب کوئی کرینہ ہو جو بتائے تو یہاں مجازی معنی ہے اگر حقیقی معنی ممکن حقیقی معنی ہے عہد خارجی اگر حقیقی معنی ممکن ہو تو مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے تمام مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ الغیب کا لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے اور استغراب کا نہیں سمجھ لو بات سمجھ لو تمام مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ یہاں لام کون سا ہے آج خارجی کے لیے استغراب کے لیے نہیں ہے کیوں اس لیے تو استغراق ہے مجازی معنی اور استغراق وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مجازی معنی وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کرینہ ہو یا تو تم دلیل دو کوئی کہ یہاں فلانی دلیل ہے کہ یہاں مراد کیا ہے استغراق ہے اگر کوئی کرینہ اور دلیل نہیں ہے تو بلا کرینہ جو ہے مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے حقیقی معنی مراد لیں گے عہد خارجی مراد لیں گے اس سے مخصوص معین غائب مراد ہے کیا مراد ہے مخصوص معین غیب مراد ہے وہ کون سا وہ یہی کہ یہ مناسب ہے یا یہ مخلف ہے اللہ تبارک مطالعہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو اطلاع نہیں دیا کرتا مگر جس کو رسول بنا لیتا ہوں تو اس کو بعض غیوب پر بعض اوقات مسلح کرتا ہوں بعض غیوب پر بعض اوقات مسلح کرتا ہوں تمام مفسرین کرام نے جہاں لام کا معنی کون سا کیا ہے عہد خارجی والا آپ کے پاس یہ بات لکھی ہوئی ہے میرے پاس میں آپ کے پاس ہے یہ مجھے دکھا وہی عبارتیں اس طرح کی پڑھو اب حاشیہ کی تیسری سطر شروع کر رہا ہوں میں تیسری سطر فیوت لے ہو الا میشا الا غیب ہی اے باز ہی اے باز غیب پر اللہ مسلح کر دیتا ہے خادم کا حوالہ یہ آگے چل کر کالا بہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما آگے اور عبارت يوحي إليه فيخبره ببعض الغيب يوحي إليه فيخبره ببعض الغيب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وہی کرتے ہیں اور اس کو بعض غیب کی خبر دیتے ہیں از بیداری سمجھا تھی اور عبارت ہے فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ بعض علم غیب پر اطلاع کرتے ہیں از خادن و معالم سمجھ رہے ہو کچھ سمجھ آیا ہے جواب کیا آیا کہ یہاں غیب کلی مراد نہیں استغراق نہیں بلکہ آج خاجیے اور یہاں بعض غیوب مراد ہے آیا ہے یہ بعض اوقات وہ سوال کرتے ہیں چلو بھائی کلی غائب نہیں تو بعض غائب تو تم مانتے ہو بعض غائب تو مانتے ہو میں سمجھا دوں تمہیں بات شرک وہ بنتا ہے جو اللہ کی صفت کے اندر شریک بنایا جائے اللہ کی اللہ کی صفت ہے علم غیب کلی اللہ کی صفت کیا ہے علم غیب کلی کے اندر جب کوئی بندہ عقیدہ رکھے گا غیر اللہ کے لیے یا اللہ کی صفت ہے غیب السماوات والارض کو جاننا یا اللہ کی صفت ہے سینے کے رازو کو جاننا تو اللہ کی صفت کے اندر اگر انسان کیا کرے گا شرکت کا قائل ہوگا کہے گا کہ یہ صفت اللہ نے فلاں پیغمبر یا ولی کو دی ہے تو شرک بنے گا اگر اللہ کی صفت کے اندر جو ہے قائل نہیں بنے گا تو شرک کچھ سمجھ آئیے گا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے اندر اگر انسان شرکت کا قیدی رکھے گا اور وہ صفات کسی غیر میں مانے گا تو تب شرک بنے گا اگر اللہ کی صفت کے اندر نہیں شرکت کا قائل تو وہ شرک نہیں ہے اچھا نیند فرما رہے ہیں پہلا جواب کیا ہے پہلا جواب یہی ہے کہ یہاں استغراق مراد نہیں چونکہ استغراق مجازی معنی ہے اور مجازی معنی اس وقت لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو حقیقی معنی جب تک ممکن ہو مجازی معنی مراد لینا جائز نمبر دو مجازی معنی کے لیے کرینے کی ضرورت ہے کوئی کرینہ ہو تو مراد لیا جاتا ہے کرینہ نہ ہو تو مراد ہے نہیں لیا جاتا یہاں کوئی کرینہ نہیں اور میں نے عرض کیا کہ تمام مفسرین کرام نے یہی معنی حقیقی عہد خارجی والا لیا ہے استغراق والا معنی کسی مفسر نے مراد نہیں لیا چلو اگر اس کو بنا دیا جائے نا استغراق کے لیے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی آگے آئے گا پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر مدینت مارا دوا نہ اگر آل عمران کے اندر اللہ نے حضرت کو علم غیب عطا کر دیا تھا منافقین کا اور وغیرہ تو اس کے بعد والی صورت میں لا تعلم ہم کیوں کہہ رہا ہے اللہ پاک سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی ہے سورہ آل عمران پہلے نازل ہوئی ہے پہلے والی صورت میں اس بات ہے بعد والی صورت میں نفی ہو رہی ہے کچھ سمجھ آیا جی اسی طرح سورہ توبہ کے اندر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جی کہ منافقین نے مسجد زیرار بنائی تھی نہیں بنائی جی، جی۔ مسجد زیرار کے متعلق نبی علیہ السلام کو علم ہو سکا تھا آپ کو علم نہیں ہوا تھا آپ تیار ہو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے عاجت فرما دی لا تو اللہ حکم لا تقم فیے ابدا وہاں نہیں جانا وہاں کھڑے ہی نہ ہو گئے جی اللہ پاک نے اطلاع دی حضرت کو وہی کے ذریعہ ورنہ آپ کو علم نہ ہوا اگر آپ کو پہلے علم غیب دے دیا گیا تھا تو پھر آپ بعد میں کیوں نہیں پتہ چل سکا آپ کو کچھ سمجھ آیا سورہ تحریم اس کے بعد نازل ہوئی آل عمران کے بعد کیونکہ وہ سن پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے سمجھا سی پانچ ہجری کے بھی بعد نازل ہوئی ہے اور بی بی زینب کے قصے کے اندر اللہ نبی معلما تو ہر مما تو اگر نبی علیہ السلام کو آل عمران کے اندر علم غیب دے دیا گیا تھا تو بعد میں کیوں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ جب میری بیویوں کی سازش ہے اور حقیقت نہیں ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے بات جی۔ تبوک میں سن نو ہجری کے اندر آپ جا رہے تھے اور زید بن ارکم نے آپ کو آ کر اطلاع کی کہ منافقین نے ایسے کہا تو آپ نے زید بن ارکم کو جھوٹا قرار دے دیا منافقین کو سچا اللہ نے نظر کی نبی ادا جا کل منافق اللہ اللہ علم کل رسول منافقین منافق جھوٹ بولتے ہیں بعد والی صورتوں کے اندر سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم غیب عطا نہیں کیا گیا سورت آل عمران کے اندر ہے کہ آپ کو علم عطا کر دیا گیا تھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہاں علم غیب کلی مراد نہیں ہے مخصوص غیب ہے وہ بھی اللہ جب چاہتا ہے تو جس کو چاہتا ہے بعد غیوب پر مطلب کیا کرتا ہے کرو میس اور لیکن اللہ تبارک و <clears throat> لیتا ہے اپنے رسولوں سے یشا جس کو چاہتا ہے یشا کے نیچے چرکھا ہے لیکن تم رسول نہیں لیکن تم رسول نہیں آمن آ ہے حضرت آمن مینو پر لکھا ہے اصول فوج نمبر ون بس ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر اخلاص کے ساتھ کس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رسول ہی نمبر دو رسولوں پر اور اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے تم بچ جاؤ گے نہ فرمانی سے فلاں تم ہے پس واسطے تمہارے اجر ہے بہت بڑا بلا یا سب الدین یب جب خلونا یادا مضمون انفاق یادا انفاق کے مضمون کا ذریعہ داغ دیا اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں جب خلون بلکہ ضروری موقعوں میں ہر وقت نہیں ضروری موقعوں کے اندر بیما آتا ہوں اللہ اس مال کا جو دیا ان کو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہوا خیر اللہ کہ یہ بخل کچھ اچھی چیز ہے واسطے ان کے جی یہ بخل کچھ اچھی چیز ہے ان کے لیے اچھی کوئی چیز نہیں بل ہو شر الحم بلکہ یہ بہت بری چیز ہے ان کے لیے بلکہ یہ بہت بری چیز ہے ان کے لیے کون سمرے بخل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو انسان دنیا کے اندر مال جمع کرتا رہا اور اس کی زکات نہیں دیتا رہا حقوق بجے گا قیامت کے دن اس مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے گی وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اسے اس اس باچ میں ڈسے گا اس باچ میں بھی ڈسے گا کہے گا آنا کنگوں کا آنا مالوں کا میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں سمجھا تھی تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے سایو تو قریب توک بنا کر ڈال دیے جائیں گے جلد کا سانپ بنا کر سانپ بنا کر توک پہنائے جائیں گے وہ ماں باخلو وہ مال جو بخل کرتے رہے ساتھ اس کے قیامت قیامت کے دن ولی اللہ میرا سماواد یہ بھی یہ ترغیب ہے اختراقی میاں خرچ کا لو آخر مرنا ہے مر کر خدا سامنے پیش ہونا ہے مر کر مال چھوڑنا ہے یہ جائیدادیں یہ کوٹیاں کالے مربے تم چھوڑ جاؤ گے اور اللہ ان کا وارث بنے گا اور صرف اللہ کے لیے میرا اور زمینوں کی اور ترغیب اخلاص ترغیب اور اللہ پاک ساتھ کے جو تم کرتے ہو پورے خبردار ہیں لقد سمع اللہ قول شکوا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان فرمایا سمجھا تھی منافقوں کو اور بعض یہودیوں کو مسلمان جو تھے صحابہ کرام و محلے ایک ہوتے تھے قریب قریب گھر ہوتے تھے آنا جانا تو ہوتا تھا نا جی راستے میں ادھر ادھر مل جاتے تھے سمجھا تو کہا کہ تم بھی چندہ دو تو یہودیوں نے اور منافقوں نے کہنا شروع کر دیا اچھا پھر اللہ فقیر ہو گیا ہے ہم چودھری ہیں اللہ ہم سے مانگ رہا ہے سمجھا نا جی؟ یہ ان پر زجر ہے جی۔ لقد سامی اللہ شکوا ہے شکوا جو لوگ جہاد میں انفاق نہیں کیا کرتے بلکہ استحدا کرتے ہیں نہیں لکھا ہوا لکھ لو شکوا شکوا تو لکھا ہے جی۔ احاشے پر لکھو جو لوگ جہاد میں خرچ نہیں کرتے بلکہ استحضا کیا کرتے ہیں بلکہ استحضا کیا کرتے ہیں لکھ لیا بس ٹھیک ہے لقد سمی اللہ البتہ تاکہ سن لی ہے بات اللہ پاک نے ان لوگوں کی ہاں البتہ سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی کالو جنہوں نے کہا کالو کے نچل کا استحزا ان ہے اور بخل کا دنیاوی نتیجہ دنیاوی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا فہم جو ہے عقل جو ہے خراب ہو جاتا ہے الٹا اللہ صاحب کے متعلق یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ بے شک اللہ فقیر محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں سمجھا تو صبح پالو ابھی ابھی لکھ لیں گے ہم جو کچھ کے انہوں نے کہی ہے بات ہم لکھوا لیں گے لکھائی جانی صرف سننے پر بس نہ کریں گے یعنی صرف سننے پر بس نہ کریں گے بلکہ ابھی ابھی ہم لکھ لیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے قتل حمل امبیا ترقی ازما قبل جی۔ یہ صرف اتنی بات نہیں کہہ رہے یہ ظالم وہ ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے رہے اور قتل کرنا ان کا پیغمبروں کو بغیر حق کے طور کا بنا لو تبلیل مجرمین جی۔ تبلیل مجرمین دلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا اور نقول کے نیچے کو گا اطلاع ان وقت عذاب اطلاع ان با وقت عذاب کہیں گے ہم چکھو تم عذاب آگ کا آگ کا عذاب چکھو تم ظال کا بھی ماں کا دمت ظال کے نیچے اوپر یہ عنوان ہوگا عذاب روحانی بڑھانے کے لیے یہ لکھا ہوا ایک تو عمان مشارل لکھا ہوا ہے ظالقہ کا مشارل ہے عذاب اور دوسرا نیچے لکھا ہوگا عذاب روحانی بڑھانے کے لیے لکھ لو لکھ لو عذاب روحانی بڑھانے کے لیے عذاب روحانی بڑھانے کے لیے عذاب روحانی بڑھانے کے لیے یہ عذاب بس بب اس کے جو آگے بھیج چکے ہاتھ تمہارے یہ میں نے پیچھے بار بار سمجھایا ابھی بھی پڑھا ہے تزلیل ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور روح کا عذاب بڑھانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے کہا جائے گا ان کہ بے شک اللہ تبارک کو بندوں پر لہذا بلا جرم تمہیں سزا نہیں ملی لہذا بلا جرم تمہیں سزا نہیں ملی بلکہ تمہارے جرم ہیں اور یہ کہ بے شک اللہ پاک نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر اللہ قالو کالو یہ پہلے اللہ قالو کالو سے بدل بن رہا ہے میری طرف دیکھو نا سمجھا دو بات ہمارے ہماری شریعت کے اندر تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ دنیا داروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے اسی طرح غنیمت کا مال جو ہے اس کے پانچ حصے ہوتے ہیں ایک حصہ بیت المال کا چار حصے غانمین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں لیکن پہلی شریعتوں کے اندر خاص طور پر علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ چیز نہیں تھی حکم یہ تھا کہ زکوٰۃ کا مال میدان میں رکھ دیتے یا اپنا غنیمت کا اور اوپر سے آگ آتی اس کو جلا دیتے اب ایک نقصان تو یہ ہوتا کہ غریبوں کو نہ ملتا اور دوسرا یہ کہ جس کی زکوٰۃ قبول نہ ہوتی وہ پڑی رہتی اس کو آگ نہ کھا یہ شرمندگی الٹا ندی جی؟ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہماری شریعت کے اندر یہ حکم ختم کر دیا یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں خود کہا تھا کہ جو پیغمبر قربانی والا یعنی آگ والا معجزہ لے آئے اس کو تم پیغمبر ماننا جس پیغمبر کے پاس آگ والا معجزہ نہ ہو اس کو تم پیغمبر اور چونکہ محمد علیہ السلام کے پاس آگ والا معجزہ نہیں آئے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے کوئی سمجھ آیا ہے اب کرو مانا اللہ دینا پال وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آہدہ معاہدہ کیا ہے طرف ہمارے بائے امبیا تھا بے امبیا معاہدہ کیا ہے طرف ہمارے اللہ نؤمن اللہ رسول یہ کہ نہ ایمان لائیں ہم کسی رسول کے لیے یہ کہ نہ ایمان لائیں ہم کسی رسول پر حتیٰ حسا قربان حتیٰ کہ لے آئے ہمارے پاس موجودہ نظر و نیاز خدا بندی کا قربان حضرت کہتے ہیں جو تقرب ہوگی ہی ہر وہ چیز جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے تو یہ زکوٰۃ صدقات اور یہ چیزیں جو ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے نا جی اس لیے ان کو کیا کہا گیا قربان خیال کرو حتیٰ کے لے آئے وہ پیغمبر ہمارے پاس موجودہ نظر و نیاز خدا بندی کا جو کھا جائے اس کو آگ آسمانی جی۔ کھا جائے اس کو آگ آسمانی آسمانی آگ جس کو کھا جائے ہم اس پر ایمان لائیں گے حضرت اس بات کے دو حصے ہیں کتنے حصے ہیں دو ایک سریحی اور ایک استمباتی کہو یا کنائی کہو آپ حضرات کے پاس لکھا ہوا ہے ہاں؟ دو جزے ہیں نمبر ون سری نمبر دو مفہوم فری تو وہ یہ جو اندر قرآن میں کھڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ ہم ایمان نہ لائیں جب تک کہ پیغمبر قربان والا معجزہ اب اس سے کیا سمجھا گیا چونکہ اس کے پاس نہیں ہے اس لیے ہم ایمان نہیں کیونکہ اس کے بعد یہ اس لیے ہم ایمان اب دیکھو لکھا ہے وہ چاہے یعنی اس پیغمبر کے پاس یہ معجزہ ہوتا تو ہم ایمان ہاں تو اس کے بعد نہیں ہے لہٰذا ہم ایمان اب پہلا جد جو تھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ تھا کاری ہی کیا تھا تھا کہ غلط جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا دوسرے جد کا اللہ نے جواب دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ اس پیغمبر کے پاس معجزہ ہوتا قربان والا تو ہم ایمان لے آتے پہلے پیغمبروں کے پاس موسا علیہ السلام کے بعد یوشا علیہ السلام کے بعد اور پیغمبر جو ان کے بعد آئے ان کے پاس قربان والا معجزہ تھا ان پر تم ایمان نہیں لائے تو اس پر کیسے ایمان لاؤ گے تم جھوٹ بولتے ہو اس وجہ پہلا جز جو تھا سری وہ کیا تھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے یہ جو جھوٹا تھا باطل تھا اس لیے اس کا جواب نہیں دیا دوسرا جز پیغمبر کے پاس اگر معجزہ قربان والا ہوتا تو ہم ایمان لے آتے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلے پیغمبر جو یہ معجزہ لے آئے تھے ان پر پھر کیوں نہ ایمان لایا تم نے کچھ سمجھ آیا ہے اب کرو مانا قد جا جواب جزو دوم جواب بولو کرو بولا کرو جواب دے دے دو حضرت فرما دو تحقیق آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بل بجنات واضح دلائل اور موجات لے کر وہ بلدی اور خود وہ موجہ دے کر جو کہتے ہو تم جس کا تم نے مطالبہ کیا جو تم نے کہا ہے آگ والا بس تو قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم ظالمو تم نے تم نے قتل کر ڈالا ادھر کہتے ہو کہ جس پیغمبر کے بعد یہ معجزہ ہوگا اس کو مانیں گے ان پیغمبروں کے بعد یہ معجزہ بھی تھا تم نے ان کو قتل کر ڈالا کچھ سمجھ آیا ہے جی. قتل کس نے کیا تھا ضولی قرآن کے وقت جب بنی سریلی موجود تھے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا قتل ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا لیکن یہ بھی اپنے آبا کے کھیل پر چونکہ ہوئے بیٹھے تھے اس لیے ان کی طرف بس کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے ان کلزبوں کا تسلی ہے بس اگر جھٹلاتے ہیں یہ آپ کو جگہ مقدر ہے تو آپ غم نہ کریں نہیں لکھا ہوا لکھ لو ہمت کرو تو آپ غم نہ کریں تو آپ غم نہ کریں نہ کریں فقد پورے بات چونکہ چل گئے چونکہ پستا پرستی جٹلائے گئے کئی رسول عظیم الشان آپ سے پہلے آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹ لائے گا طرف دیکھو یہ تسلی کا طریقہ ہے سمجھ لو بات اگر ایک طالب علم پر کوئی آفت آ پڑے استاد ناراض ہو جائے سمجھا تھی تو وہ پریشان ہوتا ہے بہت لیکن دس پندرہ طالب علم ایسے ہوں جو ایک جرم کے اندر مرتکب ہوئے ہوں ایک جرم کے اور استاد ناراض ہو جائے تو اگر کچھ کام ہلکا ہو جاتا کوئی فکر نہیں جب پھانسی بھگتیں گے ہم بھی بھگت لیں گے ایسا ہوتا نہیں قانون البلیت ہوئے گا امت فالت البلی مثلاً ایک آدمی کا مکان گر گیا وہ پریشان ہوگا بہت لیکن اگر سیلاب آ گیا اور پوری بستی گر گئی تو پھر وہ غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے تو سارے مشترک ہوتے ہیں یہاں بھی ایسے ہے کہ حضرت اگر آپ کی یہ تقریب کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہر دور میں ہوتا آیا ہے ہاں ہوگا سب اگر جٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ غم نہ کریں شپت کل دے گا چونکہ جٹلائے گئے کئی رسول عظیم مشان آپ سے پہلے جاؤ بل مانے اد تقریب نمبر ون مانے جی، مان اد تقریب نمبر ون تقریب سے پہلا مانے یہ موجود ہے آئے تھے وہ سات واضح دلائل سے زبر دوسرا مانے اور چھوٹے چھوٹے صحیفے بل کتابیں اور بڑی کتاب المنیر روشن بڑی کتاب روشن لے کر آئے تھے سب کچھ تھا موجے تھے کتابیں تھیں صحیفے تھے پھر بھی جت لائے گئے بس کلو نفسن ذائقات الموت یادہ مضمون جہاد یادہ مضمون جہاد ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو ان سونا اور سواس کے نہیں پورا پورا دے دیے جاؤ گے تم اجرتے اپنی بدلے اپنے از مرگ کیسا ہے تو وہ فونا کے نیچے از مرگ لکھ لو لکھ لو ہمت کرو از مرگ مرنے کے بعد دیے جاؤ گے تم بدلے اپنے قیامت کے دن جنگ دیہات تشریح ہے توفی یعنی کیا لکھا ہے تشریح توفی پد وہ انسان جو دور کر دیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت کو فقد فاضا پر تاکہ وہ پورا کامیاب ہو گیا اللہ مجالنا گوہ دیہات کے نیچے لکھا ہے حضرت ابتدا ان یا بقا یعنی ان ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو ابتدان جنت میں چلے جائیں گے اللہ ہم سب کو بلا داخلہ جنت کا نصیب بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ نصیب فرما دے کہ اولی داخلہ تو کچھ وہ ہیں جو بیچارے بھوکتے گے جہنم کے اندر پھر جائیں گے تو وہ بھی کامیابی ہے وہ بھی کیا ہے ہاں جی آباد آباد کے عذاب سے بچ گیا بڑی بات ہے بس وہ انسان جو دور کر دیا گیا ابتدا ان یا ان دور کر دیا جائے آگ سے اور داخل کیا جائے جنت کو بس تاکہ وہ پورا کامیاب ہو گیا بمل حیات دنیا پھر آ گیا یادہ مضمون انفاق جی۔ اور نہیں ہے زندگی دنیا کی مگر نفع دھوکھے کا یہ تو دھوکھے کا نفع ہے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں آئے انفو سے گم اب دونوں مضمونوں کا یاد ہے جہاد کا بھی اور انفاق کا بھی والا تسما بلکہ تسلی برائے برائے احبار و رحبان لکھا ہے جی۔ میری طرف دیکھو حدیث پاک میں آیا ہے ابھی نئے نئے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور عبداللہ ابن ابئی رئیف اور منافقین بیمان نے ابھی اسلام کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو حضرت ابو حضرت عبادہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے کون سعد بن عبادہ تو آپ اس کی تیمار داری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے گدا پر سوار تھے آگے کچھ منافق کچھ یہودی کچھ مومن ملے جلے بیٹھے تھے مجلس لگی ہوئی تھی نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو آپ نیچے اتر پڑے اور آپ نے ان کو توحید کی تبلیغ شروع فرما دی عبداللہ ابن ابنوبی جو بیٹھا تھا پہلے تو پھر جب آپ گئے یہ جانور چلتا ہے نا غبار اڑتا ہے ظاہر ہے پکی سڑک تو نہیں تھی کچی الگ تو اس نے ایسے کر لیا اور کہنے لگا لا تو غبے رو علینا یہ غبار تو ہمارے اوپر نہ ڈالو سمجھا تھی پہلے تو اس نے یہ کہا پھر حضرت نے تبلیغ شروع فرما دی اس نے کہا حل مارو نبی حسن کو کہنے لگا میاں تیری بات بڑی اچھی ہے لیکن مہربانی کر لاتوں دینا بہی فی مجالسنا نہ ہماری مجلسوں میں ہمیں ایزا نہ پہنچاؤ جہاں نہ ہو اپنے گھر چلے جاؤ جو وہاں تیرے پاس آئے اس کو بیان کر سمجھا تھی یہ اس نے کہا یہاں مجلس میں بیان نہ کرو ہمیں ایزا نہ دو سمجھا ہمارا عقیدہ تیرے عقیدے کے خلاف گھر جا کر بیٹھ جائے جو وہاں تیرے پاس ہے اس کو بیان کرو نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے ان کا بلا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں ہماری مجالس میں بیان فرماؤ ہم خوش ہوتے ہیں اس نے کہا ادھر سے عبداللہ ابن کے بندے کھڑے ہو گئے اس طرح لڑائی ہونے لگی حضرت نے ان کو چپ کرایا بڑی مشکل سے چپ کرا کر آپ گدھا پر سوار ہو کر چلے گئے بن عبیدہ کے پاس گئے اس کو جا کر بتایا کہ یہ حال ہے ابو حباب کا نام مراد نے ایسے کہا ہے حضرت بن عبیدہ نے عرض کیا تھا کہ آپ بس در درگزر کرو اصل بات یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اس بیمان کو اپنا مدینے کا سردار بنا رہے تھے کیا بنا رہے تھے اور تاج پہنانے کا ارادہ رکھتے تھے اچانک اللہ آپ کو لے آیا سرداری آپ کی طرف منتقل ہو گئی آ اس کو یہ غصہ ہے آپ پر اس کو چاہے غصہ ہے اور حسد ہے اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں بس آپ در گزر کرو چنانچہ یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی لطب البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے معلوم ہے اموال کے نیچے نقصان کا کلمہ لکھا ہے جی۔ نقصان کی وجہ سے کہ مالوں کا نقصان ہوگا وہ انفسکم اور اپنے نفسوں کے اندر نقصان ہوگا بلا تسما من الدین اوت الکتاب اور البتہ ضرور آگے اور سنو گے البتہ ضرور آگے اور سنو گے تم من الدین اوت الکتاب من قبل کو ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو تم سے پہلے ان سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک دیا ازن کثیرن باتیں ایزا کی بہت ساری ازن کثیرن کا مانا باتیں ایزا کی بہت ساری ایزا کی بہت ساری باتیں سنو گے تم وہ ان اس اصول فوج نمبر جی۔ کیا بلا ہے بولتے نہیں ہو جی۔ اصول فوج کامیابی کی پہلی شرط اور پہلا اصول اور اگر صبر کرتے رہے تم ایسے مواقع پر ایسے مواقع پر تم صبر کرتے رہے سمجھا نہیں بستا کو اور بچتے رہے تم یہ دوسرا اصول فوج کامیابی کی شرط ہے اور بچتے رہے تم خلاف شرح سے اور بچتے رہے تم خلاف شرح سے کیا مطلب ہے ان تصویروں پر یہ لگ ہے یعنی سے دل تنگ نہ ہونا دل ہوا تصویروں پر یہ لگ لکھ لو جی یعنی ہوا دے سات سے دل تنگ نہ ہونا اگر تم صبر کرتے رہے ایسے مواقع پر حواد سات سے دل تنگ نہ ہوئے اور بچتے رہے تم خلاف شرح سے جزا مقدر ہے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے ان نظارے کا علت ہے اس لیے کہ پس یہ چیز پس بے شک یہ چیز یعنی خبر و تخوا یعنی خبر و تخوا یہ چیز میں آزمل الامور ہمت کے کاموں سے ہے <clears throat> کیا ہے ہمت کے کاموں سے ہے سمجھا تھی بحر خز اللہ میسا اللہ زجر کتابہ اہل کتاب اب اہل کتاب کو نظر آ گئی ہے اللہ نے فرما اے مولوی ہو میں نے بذریعۂ پیغمبر تم سے وعدہ لیا تھا کہ کتاب کو نہیں چھپاؤ گے بیان کرو گے لوگوں کے لیے آج تم کتاب کے مسلم کو چھپا رہے ہو چند ٹپوں کی خاطر پیسوں کی خاطر سمجھا تحریف کرتے ہو کتاب اللہ کی اور چندے بٹورتے ہو وید اللہ ویدا خد اللہ دینا اور کہ لیا اللہ پاک نے پکا وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں کتاب کو لا تو ہو کہ البتہ ضرور بیان کرو گے تم اس کتاب کے سب مضامین کو لا تو لاتو بیہین ہو کہ کتاب کی طرف جا رہا ہے مراد اس کے کیا ہے مضامین ہیں ہاں البتہ ضرور بیان کرو گے تم اس کتاب کو یعنی اس کتاب کے سب مضامین کو لنا سے عام لوگوں کے روبرو اس کو چھپاؤ گے نہیں بلا تک تم نہ اور نہیں چھپاؤ گے تم اس کتاب کو یعنی اس کے کسی مضمون کو اس کتاب کو یعنی اس کتاب کے کسی مضمون کو تم نہیں چھپا